انسان جنت سے جو زمین پر اتارا گیا تو بھول ہونے کی بنیادی وجہ تما تھی ہم ہوا کے دل میں یہ تما پیدا ہوئی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں شیطان نے قسمیں کھا کر یقین بیانی کروا دی قرآن مجید میں ہے وقا سما دونوں کے سامنے شیطان نے قسمیں کھائی کہ تم اگر یہ کام کر گزرو گے تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ملے گا ملک لا جبلا جنت الخلد چنانچہ اس لالچ میں حرص میں تمام کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں یہ بھول ہو گئی کہ پروردگار نے تو ہمیں منع فرما دیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے بھی دل میں یہ بات آئی کہ جس درخت کے پاس ہم تھے اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا جنرلی نہیں منع کیا گیا تو ہم اس درخت کا پھل تو نہیں کھا رہے یہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی ہو چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سماتے ہیں فلم نجد لہم کہ ہم نے ان میں فلم نجد لہما عزما ہم نے ان میں ارادہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ارادے سے جان بوجھ کر حکم کو توڑا ہو تو جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی غلط فہمی ہو گئی بھول ہو گئی صاحب ہو گیا خطا ہو گئی اس خطا کا نتیجہ کیا نکلا کہ جنت سے اتار کر دنیا کے اندر بھیج دیے گئے تو گویا جنت سے زمین پہ اترنے کا سبب تمام بنی اس لیے اولاد آدم جب تما میں گرفتار ہوتی ہے تو گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر تما نہ ہوتی تو کوئی پرندہ جال میں نہ پھنستا اگر تما نہ ہوتی تو کوئی مچھلی شکاری کے ہاتھ نہ لگتی تما نہ ہوتی تو شیر کبھی پنجرے میں بند نہ ہوتا تما نہ ہوتی تو انسان کبھی جسم فروشتی والا گناہ نہ کرتا یہ سارے گناہ اسی حرف اور تما کی شاخیں ہیں زیادہ کے شوق میں انسان تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ کتے کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا وہ کہیں تالاب میں جا پہنچا کنارے پر پانی میں دیکھا تو اسے ایک کتا گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیے نظر آیا یہ سمجھا کہ یہ دوسرا ہے اب دل میں خیال آیا ایک تو ہے ہی صحیح ٹکڑا دوسرا بھی لے لو اس نے منہ کھولا کہ میں دوسرا ٹکڑا لوں تو جو اپنے منہ میں تھا وہ بھی تالاب کے پانی میں گر گیا اس لیے کہتے ہیں کہ one in hand is better than two in the bush جو ایک ہاتھ میں ہو وہ بہتر ہے ان دو سے جو درختوں پر ہو لالچ بری بلا ہے اور یہ لالچ کئی مرتبہ انسان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے اس کو ہرس کہتے ہیں تما کہتے ہیں اور یہ محلکات میں سے ہے ایسے گنا جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے ایک آدمی نے ساؤتھ افریقہ میں واقعہ سنایا ایک نوجوان اپنی بیوی کو لے کے ایسی جگہ چلا گیا جہاں جوا کھیلتے ہیں جوا کھیلا اس کو پچاسی ہزار رینٹ کا اس رات فائدہ ہوا بیوی نے کہا چھوڑو چلو گھر چنانچہ گاڑی میں بیٹھا بچے نے کہا کہ ابو مجھے پانی چاہیے کہتے تمہارے لیے ابھی بوتل نکال کے لاتا ہوں وہ بوتل نکالنے جو گیا تو دل میں خیال آیا کہ ایک بازی اور لگا دوں بیوی گاڑی میں انتظار میں اور دس منٹ کے اندر پچاسی ہزار رینڈ پورے ہار کے خالی واپس آ گیا گیا تھا بوتل لینے سب لٹا کے آ گیا یہ ایسا بےحدہ کھیل اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا لالچ راتوں رات ملینر بننے کا چکر یہاں تک کہ جواری بسا اوقات اپنا گھر بیچ دیتے ہیں ایسی مثالیں ہیں کہ بس اوقات اپنی بیویاں بیچ دیتے اب بتائیں یہ کتنی بڑی مہلک بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ایسی بیماریوں کی شدت سے پہلے ہی خبردار کر کے ان کو حرام کرا دے دیا تجربے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو حفظ تما اور لالچ سے بچنے کی دعائیں مانگنی چاہیے یہ شرف کشتی کے سوراخ کی مانند ہے کشتی کے پینڈے میں سوراخ ہو چھوٹا یا بڑا بند نہ کریں تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب بنتا ہے تما تھوڑی ہو یا زیادہ اس کا علاج نہ کریں تو انسان کی کشتی ڈوبنے کا سبب بنتی ہے اور تما کا تعلق آرزوؤں کے ساتھ ہے یہ دنیا ایسی ہے آرزوؤں کو جوان کرتی ہے انسان کے جسم کو بوڑھا کرتی ہے دنیا انسان کی آرزوؤں کو جوان کرتی ہے اور اس کے جسم کو بوڑھا کرتی ہے بندے کو قبر کے قریب کرتی ہے اور پروردگار سے بندے کو دور کرتی ہے ایک حریص آدمی تھا حضرت مساف اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے لیے دعا کریں میں جانوروں کی بولی سیکھ جاؤں منفی طیب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوریوں کی بولیوں کا علم عطا کر دیا تھا لمنا منصی کو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ویسے تو فائدے اٹھاتا ہی ہوں جانوروں کی بولیاں سمجھ لوں گا مجھے اور فائدے ہو جائیں گے چنانچہ اندر تما تھی حضرت علیہ السلام اسلام نے دعا کی پروردگار نے اسے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کر دیا ایک دن صبح اٹھا تو صبح اٹھتے ہی اس نے رات کی بچی ہوئی جو کھانے کی ہڈیاں وغیرہ تھی وہ ٹکڑا روٹی کا اس نے باہر پھینکا کتا بھی دوڑا کھانے کے لیے اور مرغا بھی دوڑا مرغا ذرا تیزی سے اڑا تو اس نے جا کے ٹکڑا اٹھا لیا اب کتے نے اس سے گفتگو کی کہ بھائی میں ساری رات جاگتا رہا ہوں نائٹ ڈیوٹی پہ تھا سیکیورٹی والے کو نائٹ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے نا میں نے مالک کے گھر کا پہرا دیا ہے ساری رات اب میرا سونے کا وقت تھا تم مجھے یہ ٹکڑا کھانے دیتے تو میں نیچی نیند سو جاتا تمہارے لیے تو سارا دن پڑا ہے اس نے کہا فکر کی بات نہیں یہ جو مالک کے گھر میں ایک گدا ہے نا یہ آج مرے گا تمہیں بہت کچھ مل جائے گا تمہاری گرینڈ پارٹی ہو جائے گی چپ ہو گیا اب اس نے جب سنا کہ گدے نے مرنا ہے تو اس نے سوچا بھائی جلدی سے گدے سے جان چھڑاؤ اسی وقت گدے کو لے کے مارکیٹ میں گیا اور جا کر گدے کا سودا کر دیا گھر آ کے بڑا خوش بیوی کو بتایا دیکھا کیسا سمارٹ آدمی ہوں پھر دوسرا دن ہوا پھر اس نے اسی طرح رات کا بچا ہوا ٹکڑا وائر پھینکا کتا بھی دوڑا اور مرغا بھی دوڑا مرغا ذرا لمبی چھلانگ لگا کے جو آگے پہنچا تو اس نے پھر اٹھا لیا کتے نے پھر اسے کہا اس نے کہا بھائی کل بھی تو نے میرے ساتھ زیادتی کی بڑا بے لحاظ ہے آج پھر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس نے کہا فکر نہ کر آج اس کی گائے مرے گی تیرے آرے نے آرے وہ چپ ہو گیا چنانچہ اس نے گائے کا بھی سودا کر دیا بڑا خوش کہ میں نے پیسے بچا لیے چنانچہ اگلے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا تو مرغے نے کہا کہ فکر نہ کر آج اس کا گھوڑا مرے گا اس نے کہا دیکھ دو دفعہ جھوٹ بول چکے ہو آج تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر دیکھنا چنانچہ اس نے گھوڑے کا پھر سودا کر دیا کتا پھر بھوکا اب جب اگلا دن ہوا نا کتے کو بڑا غصہ تھا جب اس نے ٹکڑا پھینکا تو مرغے نے پھر اٹھا لیا کتا اس سے جھگڑ پڑا کہتے بڑا بےحود آدمی ہے تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ایسا بے مروت ایسا بے وفا اور پرلے درجے کا جھوٹا کئی دن سے میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اس مرغے نے کہا کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا میں پرندوں کی دنیا کا معذم سمجھا جاتا ہوں تو مجھے دیو نہیں دیتا کہ میں جھوٹ بولوں میں باتیں جو کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں آج فکر نہ کر مالک خود مرے گا اور لوگ اکٹھے ہوں گے ان کی دعوت ہوگی اور کھانے ہوں گے اور ہڈیاں ہوں گی اور تیرا کام بنے گا اب جب اس نے سنا نا کہ مالک خود مرے گا تو اس کو فکر ہوئی اب بھاگا حضرت موسا علیہ السلام کے پاس حضرت وہ تو بات یہ ہے کہ مرغا کہہ رہا ہے کہ آج مالک مرے گا حضرت موسا علیہ السلام نے سمجھایا تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر میں کسی نفس کو موت آنی ہے اتنا مقدر میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گدے کو موت دے دی تو سمارٹ بنا گدے سے جان چڑائی اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے گائے کو دے دی اس کا بھی سودا کر لیا اللہ نے گھوڑے پہ ڈال دی تو نے گھوڑے کا سودا کر لیا اب تیرے اوپر پڑ چکی دیکھ ملک الموت آ رہا ہے کہتے ہیں کہ ملک الموت پہنچ چکا تھا اس نے بندے کی گدی دبائی اور اس کی روح نکال کے چلا گیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ حکایت ایک جگہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالی کے کاموں میں دخل اندازی نہ دے قدرت جو کرتی ہے اسی میں خیر ہوتی ہے پہ راضی رہے اگر یہ پہ راضی ہو جاتا تو گدے کی موت سے مصیبت ٹل جاتی فیل الحکیم لا یخلو الحکمہ دانا کا کوئی بھی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا تو پروردگار نے ہمارے لیے جو مقدر میں لکھا وہ ہمارے لیے بہتر ہے بندے کو چاہیے کہ صبر شکر سے اس کو قبول کر لے اس لیے جو بندہ قضا کے اوپر راضی ہو جاتا ہے پروردگار عالم اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں لیکن ہر چاہتا ہے کہ نہیں نقصان سے بچوں فائدے زیادہ سے زیادہ حاصل کروں اور پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے اس حرص کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے حرص جب ہوتی ہے نا طبیعت میں تو انسان پھر کھانے کا چٹورا بن جاتا ہے خوب کھاتا ہے بسیار خوری یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ زیادہ کھانے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں نوجوان اس بات کو یاد رکھیں کہ چالیس سال تک انسان کھانے کو کھاتا ہے اور چالیس سال کے بعد کھانا انسان کو کھاتا ہے اس لیے آج کے دور میں زیادہ کھا کے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت فاقے سے مرنے والوں کے جس سے دیکھو زیادہ کھانے کی بیماریوں میں مبتلا blood pressure sugar heart problem سب زیادہ کھانے کی بیماریاں ان میں سے کوئی فاقی کی بیماری بھی ہے کوئی فاقی کی بیماری نہیں تو زیادہ کھا کے مرنے والی بیماریاں آج زیادہ ہیں زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک یہ نقصان ہے کہ انسان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں نا تو نیند آتی ہے جو ڈٹ کے کھاتا ہے وہ جم کے سوتا ہے تو وہ جو اونگ آتی ہے وہ اصل میں بدنی طور پر جسم کو سلا رہی ہوتی ہے جس طرح انسان بدنی طور پر سوتا ہے اسی طرح اس کی عقل بھی سو جاتی ہے زیادہ کھانے والے بندے کی عقل سوتی ہے اس لیے وہ لیزی ہوتا ہے کھا کے پڑا رہتا ہے ہمارے ہم نے ابھی ایک دوست سے پوچھا کہ بھائی آپ نے جو یہ کڑا سا پہنا ہوا ہے اس کی خیر تو ہے کہنے لگا جی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس سے لیزی نیس دور ہو جاتی ہے ہم نے مان لیا ٹھیک ہے بھائی ڈاکٹر کہتے ہوں گے لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جانوروں میں سے شیر سب سے زیادہ لیزی یہ چوبیس گھنٹوں میں سے بیس گھنٹے سوتا رہتا ہے تو رستے میں ہم نے ایک جگہ شیر دیکھا تو ہمارے ایک دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ اس کو اتنا بڑا کڑا پہنانا چاہیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے اپنی زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ جو موٹے بھی تھے اور عقل مند بھی تھے فرماتے تھے میں نے اپنی زندگی میں کسی موٹے کو مند نہیں دیکھا عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ موٹا بندہ بھولنے کا مریض ہوگا وہ چربی فقط جسم پہ نہیں چڑھتی عقل پہ بھی چڑھ جاتی ہے اس لیے انالیس کیا گیا آئی کیو کے بارے میں انسان کا آئی کیو ہوتا ہے نا سب سے زیادہ آئی کیو ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن کے ویٹ تھوڑے ہوتے ہیں وزن تھوڑے ہوتے ہیں جن کے ان کے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم نے ایک جگہ آئنسٹائن کی لاش دیکھی انہوں نے مومیفائی کر کے رکھی ہوئی ہے کوئی اٹھارہ سال کا لڑکا جیسے نہیں ہوتا بھائی جیسا جسم اس کا کیا دماغ پایا اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا آئیڈیا دیا سائنس کی دنیا میں آج مادی مادہ پرست لوگ ایسے اس کی عزت کرتے ہیں جیسے دین کی دنیا میں ہم لوگ پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں مختصر جسم بندہ ایک ہاتھ سے اٹھا لے اس کو اسی لیے جو عقل مند یعنی ایک ہوتے ہیں بات کو جلدی سمجھ جانا یہ صفت ان لوگوں میں ہوتی ہے کہ جن کے عام طور پر ویٹ ذرا تھوڑے ہوتے ہیں اسی لیے محدثین کے حالات زندگی پڑھیں سارے کے سارے کم کھانے والے کم کھانے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے صرف سات بادام کے دانوں پر چوبیس گھنٹے گزار لیا کرتے سات بادام کے دانوں پر پندرہ سال سے زیادہ انہیں سالن کھانے کا موقع نہ ملا پندرہ سال سے زیادہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حکیم سے انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا حکیم نے کہا کہ لگتا ہے اس بندے کے ٹیسٹ سے کہ اس نے تو کبھی مرچ کھائی نہیں زندگی میں تو جب پوچھا تو امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا کہ پندرہ سال سے میں نے سالن کبھی نہیں کھایا پوچھا حضرت کیا کھاتے ہیں فرمان لگے بس سات بادام کھا کے گزارا کر لیتا ہوں اور باقی وقت کھانے میں لگانے کی بجائے نبی علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرنے میں لگا دیتا صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں جہاد پر جا رہے تھے اور ان کو پورے دن میں ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی اس کا مطلب ہے کہ ایک کھجور میں اتنی کیلریز ہوتی ہیں کہ چوبیس گھنٹے بندہ اس کے اوپر گزارا کر سکتا ہے ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایک کھجور کھا لے جسم میں اتنی کیلریز آ جاتی ہیں کہ اس کو تین دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی ایک کھجور کے اندر اتنی غذائیت ہے اس لیے ہم جو کھاتے ہیں نا ہم آدتن کھاتے ہیں زیادہ ہمارے بدن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی میڈیکلی ہم اگر کھا رہے ہیں نا فرد کرو جتنا اس میں سے ممکن ہے پچیس پرسینٹ ہمارے جسم کی ضرورت ہو سیونٹی فائیو پرسینٹ ہم چباتے ہیں اور جسم سے گزار کے باہر نکال دیتے ہیں ہمارے جسم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ ہم کھانے کے عادی ہیں انسان کی غذا بہت تھوڑی ہے ہم نے ایک مرتبہ شیر کو جو غذا ڈالنے والے بندے ہیں اس سے پوچھا کہ بھائی آپ اس کو کتنے دنوں کے بعد گوشت ڈالتے ہیں ہمارا خیال تھا دن میں دو دفعہ ڈالتا ہوگا یا دوسرے دن وہ کہنے لگا جی کہ اس کو سات دن کے بعد ہم گوشت ڈالتے ہیں سات دن کچھ نہیں ڈالتے اس کی غذا اتنی ہے سات دن کے بعد کھاتا ہے اللہ وہ سات دن میں ایک مرتبہ کھاتے ہیں شیر کہلاتا ہے ہم دن میں تین مرتبہ کھاتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا اوور ایٹنگ کے مریض میدے پہ اثر زیادہ گیس کا پرابلم زیادہ جسم میں چربی بڑھنے کا زیادہ چنانچہ درمیان میں سے میری طرح موٹے ہو جاتے ہیں جسم پہ ڈھنگا یا تو کھائیں تو ورزش کریں کہ وہ کیلریز جل جائیں اگر ورزش کرنے کا کام نہیں تو کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے میدا تمام بیماریوں کی جڑ ہے کہتے ہیں کہ ایک عیسائی ایک مرتبہ عیسائی طبیب تھا مسلمان حاکم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں کوئی جسمانی صحت سے متعلقہ بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں لکھی ہوئی ہیں کون سی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو زیادتی نہ کرو کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ کھاؤ اس نے کہا یہ تو ایسا اصول ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر عمل کرے تو زندگی میں کبھی بیماری نہیں ہو سکتا پھر اس نے کہا کہ کیا تمہارے پیغمبر اسلام نے بھی کوئی کلام کیا ہے ان کا ہاں انہوں نے بھی کلام کیا کہنے لگے وہ کون تھا کہ ہمارے پیغمبر اسلام نے کلام کیا میدا تمام بیماریوں کی بنیاد ہے میدا تمام بیماریوں کی بنیاد ہے جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے اور پرہیز علاج سے بہتر ہے ایک فکرے میں تین باتیں کہیں میدا تمام بیماریوں کی بنیاد ہے یعنی جو ہم کھا رہے ہیں نا یہی میدے میں جا رہا ہے تو بیسیکلی بیماریاں ہمارے کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں بیڈ ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں بیلنس ڈائٹ نہیں لیتا اس لیے غلطی کر بیٹھتا ہے تو فرمایا کہ میدا بیماریوں کی بنیاد ہے جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے اس لیے جو چیز نقصان دہ ہو وہ جسم کو دینا نفس کا حق ادا نہ کرنے کی مترادف ہے اگر ایک بندے کو بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک سے منع کر دیا اب نمک سے منع ہونا اس کے لیے ضرورت ہے ورنہ وہ اپنے نفس کا حق ادا کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے اور تیسری بات فرمائی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے جب اس نے یہ بات سنی تو وہ نثار جو ہے عیسائی وہ کہنے لگا کہ بس تمہارے خدا اور پیغمبر اسلام نے اب دنیا کے طبیبوں کے لیے باقی کچھ نہیں چھوڑا اور واقعی مدینہ طیبہ میں ایک حکیم صاحب واگے کئی دن انتظار میں کہ کوئی آئے گا تو اس کو نسخہ لکھ کے دیا جائے گا کوئی آیا ہی نہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے نبی میں تو یہاں آیا تھا کہ حکیم ہے کوئی نہ تو میری دکان خوب چلے گی خوب پریکٹس چل پڑے گی یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں بیماریاں کم ہیں اس لیے کہ یہ لوگ اس وقت کھاتے ہیں جب سخت بھوک ہوتی ہے اور ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانا بند کر دیتے ہیں پیٹ کو خالی رکھتے ہیں اس لیے ان کو بیماریاں نہیں ہوتی یہ آپ کے پاس نہیں آتے اس کو آزما کے دیکھ لیجئے کھائیں اس وقت کہ جب بھوکو ہم بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے ہم آدتن کھاتے ہیں صبح ناشتے کا وقت ہو گیا بھوک ہے یا نہیں ہم نے کھانا ہے دوپہر کا وقت ہو گیا بھوک ہے یا نہیں ہم نے کھانا ہے رات کا وقت ہو گیا آد تن کھانا ہے تو ایک تو آد تن کھاتے ہیں اور دوسرا جب کھاتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھا بیٹھتے ہیں اس لیے اکثر کہتے ہیں جی آج بس زیادہ کھا لیا جی اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں اوور ایٹنگ کے نقصانات ہیں اس وقت سب سے لمبی زندگی پانے والا جو سپیشی دنیا میں ہے وہ کروکوڈائل ہے مگر مچ اس وقت بھی اس کی زندگی ڈیڑھ سو سال دو سو سال لمبی ڈھائی سو سال لمبی دو اڑائی سو سال تک اس وقت بھی اس کی زندگی لمبی تو ایک تو عمر بڑی لمبی اور ایک اس کی مسل اسٹرینتھ سارے جانوروں میں سب سے زیادہ ہے اتنی مسل اسٹرینتھ ہے کہ وہ ہاتھی کو سونڈ سے پکڑ کے پانی میں گھما دیتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے ہاتھی جیسے بھاری بھرکم ٹنوں کے حساب سے وزن رکھنے والے جانور کو وہ سونڈ سے پکڑتا ہے اور سون سے پکڑ کے اس کو یوں فرقی کی طرح گھما دیتا ہے اتنی مسل اسٹرینتھ ہے اس کے اندر اتنی لمبی زندگی اتنی اسٹرینتھ سائنسدانوں نے لکھا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت کم کھاتا ہے اس کی غذا پتہ کتنی کہ جس کروکوڈائل کا وزن سات سو کے جی ہو یعنی بندے کا وزن ستر گرام ستر کے جی لگائے تو دس بندوں کے برابر وزن ہوا تو جس کا وزن دس بندوں کے برابر ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹوں میں سات سو گرام غذا کھاتا ہے پونا کے جی اور ماشاء اللہ پونا کے جی تو ایک وقت میں ہم اندر ڈال جاتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے میں پونا کے جی کھاتا ہے اپنا وزن سات سو کے جی اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم کتنا زیادہ کھاتے ہیں آپ ذرا کم کھانے کی عادت ڈالنا شروع کر دیں ایک ایک لکما کم کرتے جائیں آپ دیکھیں گے کہ بہت تھوڑا کھا کے بھی آپ ہلکا پھلکا رہیں گے اور آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے کیفیت رہے گی اور اس کا بڑا فائدہ یہ کہ کم کھانے کی وجہ سے انسان کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے دماغ نہیں سوتا بھولنے کی مرض نہیں ہوتی انسان بڑا کک ہوتا ہے اپنی بات کو سمجھنے میں اور دوسرے کو بات سمجھانے میں اس کی میموری تیز ہو جاتی ہے اس لیے طلبا کو چاہیے کہ وہ بھی اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں تاکہ ان کو بھولنے کی مرض نہ ہوتا خانیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے یعنی ہمارے علماء نے یہ بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ کہ بسیار خور بندے کی بات کا دوسرے کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ ہمارے مشائق نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے زیادہ کھانے والے بندے کا کئی دفعہ کئی لوگ تھوڑا کھاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے یعنی طبیعت پھیل جاتی ہے حالانکہ وہ بہت تھوڑا کھاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جس کو موٹا دیکھیں سمجھ لیں کہ یہ کند زین ہوگا اس کا تعلق کھانے کے ساتھ جب بسیار خور ہو زیادہ کھانے کا مریض ہو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی بات کا لوگوں کے دل پہ اثر نہیں ہوتا لہذا بسیار خور وائز جتنی مرضی بہترین تقریریں کرے لوگوں کے دلوں تک اس کی بات پہنچتی نہیں یہ عجیب بات لکھی ہمارے مشاہد نے تو اس لیے کھانا پینا اعتدال کے ساتھ مومن کا ہونا چاہیے ہر وقت کھانے پینے کے فکر میں نہ لگا رہے اور دستخان کے اوپر بیٹھ کر بے قابو بھی نہ ہو جایا کرے مگر طبیعت کے اندر اگر ہرس ہو تو پھر بندہ بس میں نہیں رہتا پھر خوب کھاتا ہے حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف علمیہ میں بڑے واقعات لکھے ہیں اس وقت بتانے کی فرصت نہیں نہ اتنا وقت ہے عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں ایک بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں اس کا نام تھا اشعب اشعب اش بڑا تم بڑی تما تھی اس کے اندر وہ تما میں مشہور ہو گیا اشعب اب بڑا مشہور تھا لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے اتنی تما اور ہرس تھی اس کے اندر اس کا یہ آل کہ جب بازار سے گزرتا اور مٹھائی کی دکان والوں کو دیکھتا تو کھڑے ہو کے کہتا ذرا بڑے بڑے لڈو بناؤ بڑے بڑے وہ کہتے بھائی بڑے بڑے بنانے کا تمہیں کیا فائدہ کہتا کیا پتا کوئی لے کر مجھے توحفہ ہی دے دے کیا پتا کوئی لے کر مجھے توفہ ہی دے دے تو ذرا بڑے بڑے لڈو بناؤ اس کی تما کا یہ حال تھا بہت تامے یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے کئی مرتبہ اسے تنگ کرتے نا اور اسے کہتے کہ ہمیں کچھ دو تو وہ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتا وہ تمہیں نہیں پتا سالم بن عبداللہ پیسے خیرات کر رہے ہیں بانٹ رہے ہیں وہ کہتے ہمیں تو نہیں پتا کہتے جاؤ ہم سے لے لو جھوٹ بولتا تھا تو وہ بچے بھاگتے کہ ہم سالم بن عبداللہ سے جا کے پیسے لیں تو جب وہ بھاگتے تو پیچھے یہ بھی بھاگتا رہتا جب آگے پہنچتے تو وہ تو تقسیم کر نہیں رہے ہوتے تھے تو بچے کہتے کہ آپ نے جھوٹ بولا یہاں تو کوئی نہیں تقسیم کر رہا کہنے لگے اچھا کوئی نہیں کر رہا ان کا ہم تو چلو آئے تم بھاگ کے کیوں آئے کہنے لگے خیال آ گیا شاید تقسیم کر رہے ہو میں بھی لے لوں گا اش اب تعمیر اپنی تمام مشہور تھا کئی مرتبہ انسان ایسا تمام تامع بن جاتا ہے تما ہوتی ہے طبیعت کے اندر گو ہاتھ میں جمبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساگر میں نہ میرے آگے تو زیادہ کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور زیادہ کھانے کی حد کوئی نہیں اس کا تعلق انسان کی عادت کے ساتھ ہے جتنا زیادہ کھاتا چلا جائے گا ہیڈ کی وجہ سے عادت بڑھتی چلی جائے گی ہمارے عدت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو سنا کے آگے چلتے ہیں بسیار خوری پر عجیب واقعہ یہ ان دنوں کی بات تھی کہ جب ملک میں ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وہ قائد تھے اور اللہ نے مہربانی کی تھی کہ اس وقت ختم نبوت کے بارے میں ایک قانون پاس ہوا تھا اسمبلی میں علماء کے کہنے پر لوگوں نے گرفتاریاں شروع کر دی تھیں پیش کرنی کبھی اس مسجد سے گرفتاری کبھی اس سے کبھی اس سے ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے بڑے صاحب دادے وہ بھی نوجوان تھے ہمت والے تھے انہوں نے بھی گرفتاری پیش کی چنا کے جیلیں بھر گئی تھیں مگر جیل والے لوگ ان قیدیوں کا احترام کرتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ کوئی اخلاقی مجرم تو ہے نہیں یہ تو ایک تحریک کے پیچھے گرفتاریاں پیش کر کے آئے ہیں تو وہ چار دیواری کے اندر تو رکھتے مگر ان کو کھلی اجازت آنے جانے کی ہوتی یہ نمازیں پڑھتے آپس میں ملتے بیٹھتے مگر چار دیواری کے اندر ہوتے اللہ تعالیٰ کی شان حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن پاکستان کے بڑے معروف بزرگ گزرے عالم گزرے درس تفسیر ان کا بڑا مشہور تھا پٹھان آدمی تھے اور بڑے فیاض اور بڑے سخی تھے وہ بھی اسی جیل میں پہنچے اور اسی کمرے میں ہمارے حضرت کے یہ بڑے صاحبزادے بھی پہنچے جیل والوں نے کہا چلو یہ بڑے عالم ہیں اور یہ بڑے شیخ کے بیٹے ہیں دونوں کو ایک کمرے میں رکھ دیتے اب ان کے شاگرد بھی سینکڑوں ملنے والے آتے اور ان کے متعلقین جو حضرت کے تھے وہ ان صاحبزادہ صاحب کو ملنے جاتے تو کوئی جانے والا بسکٹ لے کے جاتا کوئی جانے والا مٹھائی لاتا اب ان کے کمرے میں روز ایک امبار لگ جاتا مٹھائی کا دونوں سوچتے کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم چائے بنا لیتے ہیں اور یہ جو باقی قیدی ہیں نا ان کو ہم روز جتنی ہمارے پاس یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی اتنے حساب سے ان کو ہم ناشتہ کروا دیں گے چنانچہ یہ کبھی دس بندوں کو ناشتہ کروا دیتے کبھی بیس کو کبھی تیس کو سلسلہ چلتا رہتا ایک شخص چکوال کا اس کا نام تھا مولا بخش وہ بھی جیل میں پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کی شان کے شیخ القرآن نے ان کو بھی دعوت دے دی کہ آپ بھی ناشتے میں آ جانا اب جب آپس میں مل بیٹھے رات کو کہ بھائی کل ہم نے کتنوں کو دعوت دی ناشتے کی تو انہوں نے نام بتائے کہ میں نے اتنوں کو دی تو مولا بخش کا بھی نام آ گیا صاحب زیادہ صاحب نے جب مولا بخش کے نام سنا کہنے لگے شیخ القرآن صاحب یہ آپ نے کیا کیا یہ تو پھر سب کچھ تھوڑا ہو جائے گا وہ پٹھان بندے سے کہنے لگی یار یہ کون سی بات ہے ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے بلا ہی فجر کے بعد مولا بخش کو لیں گے وہ ناشتہ کر کے چلا جائے پھر جتنا کچھ بچے گا اتنے لوگوں کو پھر دعوت دے کے ناشتے پہ بلا لیں گے ان کا یہ ٹھیک ہے صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس دن دس کلو مٹھائی موجود تھی پیک ڈبوں میں ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر ایک بندہ ایک سو بھی مٹھائی کھائے تو اس کا مطلب ہے چالیس بندے تو ناشتہ کر سکتے ہیں نا میں نے چالیس بندوں کے حساب سے چائے بنائی اور وہ جو مگا ہوتا ہے نا بڑا وہ بھر بھر کے پانی ڈالا ایک ایک کے لیے اور ہم نے فجر کی نماز پڑھتے ہی مولا بخش کو بلا لیا کہ جی آئے آپ ہمارے پاس ناشتہ کریں کہتے ہیں جی مولا بخش صاحب آ گئے اور آ کر انہوں نے چائے پینی شروع کی اور مٹھائی کھانی شروع کی میں چائے بھرتا رہا شیخ القرآن صاحب ان کے آگے ڈبے کھول کے رکھتے رہے اس اللہ کے بندے نے ہمارے سامنے دس کلو مٹھائی اور چالیس مگے چائے وہ پی لی کہتے ہیں ہم حیران جب اس نے کھا لیا پی لیا اب مولا بخش نے ادھر ادھر بھی دیکھا ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ شیخ القرآن صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت مجھے ذرا اجازت دیں مجھے جلدی جانے شیخ القرآن صاحب کہے کہ اس نے اتنا کھا لیا کہ اب اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے اور برداشت نہیں اس لیے جلدی جانا چاہتا ہے تو شیخ القرآن صاحب نے کہا کہ بھائی اتنی جلدی کیا ہے مولا بخشا کیوں اتنا جلدی جاتے ہو کہتے حضرت جلدی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا ناشتہ چودھری فضل الہی کے پاس ہے انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے یہ بات سنائی اور کہنے لگے کہ میں سو فیصد ٹھیک بات سنا رہا ہوں حیران ہوتے ہیں اتنا بھی انسان کھانے کا مریض بنتا ہے کہ اس نے چالیس بندوں کا ناشتہ کھا لیا اور ابھی کہتے ہیں کہ ناشتہ میرا فلاں بندے کی طرف ہے اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے بندہ عادت بڑھاتا جائے تو عادت ایسی بن جائے گی اور عادت گھٹاتا جائے تو عادت نیکوکاروں والی بن جائے گی تو ایک اصول یاد رکھیے کہ نبی علیہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان کھانا کھائے جب بھوک لگی ہوئی ہو اور تھوڑی سی بھوت باقی ہو اس وقت کھانا بند کر دے چاہے دو لک میں کم کھائے یا تین لک میں کم کھائے اگر یہ عادت ہوگی انشاءاللہ اللہ صحت ہوگی اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ فرما دے ہمارے مشائق نے فرمایا کہ جب شکم سیر ہوتا ہے تو سب آزاد شہوت کے بھوکے ہوتے ہیں جتنا پیٹ بھرتا جاتا ہے آدھا شہوت کے اتنے بھوکے ہوتے چلے جاتے ہیں پیٹ بھر جائے گا آدھا شہوت کے بھوکے ہو جائیں گے ان کو شہوت کی بھوک لگ جائے گی اب بندہ اپنے قابو میں نہیں چناتے کہتے ہیں جی کیا کریں نظریں قابو میں نہیں خیالات قابو میں نہیں یہ جو نظریں قابو میں نہیں ہوتی خیالات قابو میں نہیں ہوتے عام طور پر اس کا تعلق خوری کے ساتھ ہوتا ڈٹ کے کھانے کی عادت ہے شاوت قابو میں نہیں ہوتی اور یاد رکھیں کہ شہوت وہ شیرینی ہے جو اپنے چکھنے والے کو ڈس لیا کرتی ہے جو اس لائن پہ چلا اس کا نتیجہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوا اس کی بھی کوئی انتہا نہیں جیسے کھانے پینے کی کوئی حد نہیں نا شاوت کی بھی کوئی حد نہیں انسان کی عادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے جیسے ایک روٹی کی عادت بنا لے تو انسان اسی پہ خوش ہے دو کی عادت بنا لے اس پہ خوش ہے اسی طرح انسان کی شہوت کا تعلق ہے جو معمول اپنی طبیعت کے لیے انسان بنا لے طبیعت اسی کے اوپر سیٹ ہو جاتی ہے لہذا نیکوکار لوگ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور بدکار لوگ اپنی اس شہوت کی قوت کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر کے جوانی کے اندر بوڑھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں جتنا اس کو ایکسپلائٹ کریں گے یہ بڑھتی جائے گی تسلی کبھی نہیں ہوگی دس روٹیاں کھا کے بھی بندے کو بھوک محسوس ہوگی اسی طرح شہوت جتنی مرضی مرتبہ انسان اس تقاضے کو پورا کرے اس کو پھر اپنے اندر اس کی بھوک محسوس ہوگی تو اس کا تعلق کنٹرول کے ساتھ ہے مند لوگ اس جذبے کو اعتدال میں رکھتے ہیں ہماری مشائق نے فرمایا شہوت کے کیڑے کو ابتدا میں مار ڈالو آسان ہے شہوت کے کیڑے کو ابتدا میں مار ڈالو اس کا مارنا آسان ہے اگر نہیں مارو گے یہ کیڑا التہا بن کر ایک دن تمہارے گلے میں کنڈلی ڈالے گا تو اس راستے پر جو چل پڑا اس کا واپس لوٹنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے دین اسلام نے شروع سے پابندیاں ہی لگا دی مثلا غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا ہی نہیں دیکھا کیسی ساری تعلیم ہے وہ کہتے ہیں نا جس منزل پہ نہیں جانا اس کا راستہ ہی کیا پوچھنا جب گناہ ہی نہیں کرنا دنا کے قریب ہی نہیں جانا تو آنکھ اٹھا کے ہی کیا دیکھنا تو شریعت نے پہلے قدم پہ بند کر دیا آنکھوں کو قابو میں رکھو امام ربانی ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں جس کی آنکھیں قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرم گاہ میں نہیں دل کا فیصلہ آنکھیں کرتی ہیں اس لیے فرمایا کلین من ابسور ایمان والوں سے کہہ دیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں تو نگاہوں کو نیچے رکھنا اس کا بنیادی علاج ہے آد تن نیچے رکھیں ہمیں تو آج نیچے رکھنے کی عادت ہی نہیں نا حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرآن پاک میں پڑھا کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں تو مجھے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پڑی میں باہر تو نظر نیچی رکھتا ہی تھا گھر میں بھی نظر نیچی رکھتا حتیٰ کہ حقیقی بہن کے چہرے کو بھی نہ دیکھتا کہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ نہ محرم کو نہ دیکھو شریعت نے کہا ہے نگاہیں نیچی رکھو نگاہیں نیچی رکھتا فرماتے ہیں نگاہیں نیچی رکھتے رکھتے ایک وہ وقت آ گیا کہ میں اپنی سگی بہن کی شکل بھول گیا اگر اس کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ بٹھا دیا جاتا میں شکل سے نہ پہچان پاتا ہاں جب وہ بولتی میں آواز سے اپنی بہن کی آواز کو پہچانا کرتا تکوا کی انتہا دیکھیے کہ محرم عورتوں کی شکلوں کو بھی نہیں دیکھا کرتے تھے کہ جائے کہ آج کا نوجوان غیر محرم کی شکلوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا نہیں پاتا بھئی یہ ٹھپے تو نئے سے نئے اللہ تعالیٰ نے ایک سے دوسرے کی شکل علیحدہ بنائی اس کی کوئی انتہا نہیں جتنا دیکھیں گے ہرس بڑھتی چلی جائے گی ہوس بڑھتی چلی جائے گی لہذا اس کا انجام سوائے گنا کے اور کچھ نہیں اس لیے اس کا علاج ہے کہ اس کو قابو کیا جائے تو لوا پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی حل بتائیں پہلا حل اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی عادت ڈالیے اور یہ عادت بنانے سے بن جاتی ہے نیچے نگاہ رکھنے کی عادت ڈالے شروع میں نہیں کنٹرول ہوتا چند دفعہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ملامت کیجیے پھر نگاہ نیچے رکھیے پھر ملامت کیجیے نگاہ نیچے رکھیے حتیٰ کہ عادت ہی بن جائے گی تو نگاہ کو نیچے رکھنا اپنے عزت و ناموز کی حفاظت کی بنیاد ہے نبی علیہ السلام نے چاد فرمایا تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اگرچہ کسی مادہ بکری کی شرمگاہ ہی کیوں نہ یعنی انسانوں کی طرف تو کیا جانوروں کی طرف بھی <clears throat> ایسی جگہ پر نظر اٹھانے سے منع فرما دیا اس لیے پاکیزہ زندگیاں ہوتی تھی امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان آیا جوان ہو چکا تھا تو حضرت سے مطلب مطلب پوچھتے پوچھتے کہنے لگا حضرت عورت کا پوشید آزا کی شکل کیسی ہوتی ہے مجھے تو اتنا بھی پتا نہیں ہے یعنی اتنا پاکیدہ ماحول تھا کہ بچے جوان ہو جاتے تھے اور ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا تھا کہ مرد اور عورت کے جسم میں فرق کیا ہوتا ہے ایسا پاکیزہ ماحول کبھی وہ محدث بنے مفسر بنے فقی بنے اور آج کل تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے ماں باپ اپنے حرکات میں لگے ہوتے ہیں دھیان ہی نہیں کرتے کہ چھوٹے بچے اگر بول نہیں سکتے دیکھ رہے ہیں ان کے دماغوں کے اندر یہ منظر پرنٹ ہو رہے میڈیکلی ثابت ہو رہا ہے میڈیکلی اب ڈاکٹر نے اس کو پروو کر دیا کہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ سویا ہوا تھا اس کے سامنے میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کا تعلق کیا اس بچے کے دماغ کے اندر وہ منظر پرنٹ ہو گیا حالانکہ وہ بچہ بھی دودھ پیتا چھوٹا تھا اس بچے کو سمجھ ہی نہیں تھی اس کے دماغ میں اس لیے شریعت نے منع کیا کہ ایسے معاملات کے لیے پرائیویسی ہونی چاہیے اور عام ان باتوں کو شریعت کی باتوں کو خیال نہیں رکھتے نتیجہ اولاد بے حیا بن جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں چھوٹے ہیں جی یہ دو سال کا ہے جی یہ تین سال کا ہے جی ہمیں کیا پتا کہ اس کا دماغ ابھی کیمرے کی طرح فوٹو لینے کے قابل بن چکا ہے دو فتنے ہیں دنیا میں ایک مال اور ایک جمال دو فتنے ہیں دنیا میں ایک مال اور دوسرا مردوں کو جمال کے فتنے نے تباہ کر دیا عورتوں کو مال کے فتنے نے تباہ کر دیا مردوں کے لیے جمال فتنا عورتوں کے لیے مال فتنا اب موٹی بات آپ نے سمجھ لی تو اگلی ڈیٹیل سمجھنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی کہ مردوں کے لیے جمال فتنا اور عورتوں کے لیے مال فتنا چنانچہ مرد بھوکا جہاں ذرا دیکھا جمال ادھر دل دے بیٹھا اس لیے شریعت نے آنکھ کے پردے کو بند کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت کے نظر میں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں اللہ تعالی کی نظر میں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ اصلاط والسلام جب بکے پہلی مرتبہ تو فرمایا گیا و بسمن بن بخند محدود کتنے میں بکے چند کھوٹے سکوں کے بدلے حالانکہ لڑکپن کی عمر کی اور اس عمر میں ویسے ہی بچے کے چہرے پہ معصومیت ہوتی ہے بچے کا چہرہ زیادہ جاذب نظر ہوتا ہے اور یوسف علیہ اسلام تو مادر حسین تھے تو اس وقت حسن کی معراج تھی مگر بکے کتنے میں وہ شرع بسمن بخت بخش ان قیمت لگی تو چند سکے اور وہ بھی کھوٹے تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں حسن کے پیچھے بھاگنے والوں تم چند کھوٹے سکوں کی متا کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہو ایک فتنہ ہے مال اس مال کی ہرس بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اللہ تعالی نے فرمایا ان نہ شی حبن جما ایسی مال کی محبت ہوتی ہے ڈلتی چھاؤں سے کیا محبت کرنی بالکل اسی طرح مال سے کیا محبت کرنی اپنا مال وہ جس کو انسان نے زندگی میں آخرت کے لیے خرچ کر دیا دین کے لیے خرچ کر دیا وہ مال اپنا ہے جو موجود ہے یہ مال اپنا نہیں یہ مال وارثوں کا ہے جواب بندے کو دینا پڑے گا اور قیامت کے دن جواب بندے کو دینا پڑے گا اور ایش آرام آنے والے کریں گے اس لیے فرمایا انفق علی خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا یعنی تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے یہ بھی فرمایا انفق جنفکا علی خرچ کرو گے تم پر خرچ کیا جائے گا اور بعد بزرگوں نے فرمایا انفق ما فی الجیب یاتی کا من الغیب خرچ کرو جو تمہاری جیب میں ہے تو آئے گا جو کچھ کے غیب میں ہے تو دین کے لیے خرچ کرنے کو نفق کہتے ہیں نان نفقہ نفق کیوں کہ نفق کی بنیادی معنی سرنگ کے ہوتے ہیں ٹنل کے ہوتے ہیں ٹنل کے اور یہ عجیب بات ہے کہ ٹنل میں سے ٹریفک پہلے والی نکلتی ہے تو نئی داخل ہو سکتی ہے پہلی چیز نکلے گی تو تب دوسری چیز داخل ہوگی نا تو اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نفت کا لفظ استعمال کیا کیا مطلب جو تمہاری جیب میں ہے دین کے لیے نکالو گے ہم اس خالی جگہ کو اپنے خزانوں سے پھر پر فرما دیں گے اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے انفق بلالا ولا تخش من ذل عرش اقلالا اے بلال خرچ کر دیجئے اور عرش والے سے کمی کا ڈر مت کیجئے جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جتنا خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اسے عطا فرما دیتے انگلش میں کسی نے اس کا ترجمہ کیا کہ spend and God will stand spend اللہ کے راستے میں خرچ کرو اینڈ اللہ ول سینڈ اگر سپینڈ نہیں ہوگا تو سینڈ بھی نہیں ہوگا چنانچہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اوپر سے بھیجتے نہیں مال بہترین غلام ہے مال بہترین غلام ہے مگر بدترین آقا ہے اگر ماتحت بنا کے رکھیں تو بہترین ماتحت ہے اور اگر آقا بنا کے رکھیں تو بدترین آقا ہے قرآن مجید میں مال کی اچھائیاں بھی بیان ہوئی اور مال کی برائیاں بھی بیان ہوئی قرآن مجید میں مال کی اچھائیاں بھی بیان ہوئی اور مال کی برائیاں بھی بیان ہوئی لا تلحکم اموالکم تمہارے مال تمہیں ہلاک نہ کر دیں تو برائیاں بھی بیان ہوئی اچھائیاں بھی بیان ہوئی علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا اچھے مقصد کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو مال اچھا ہے اور برے مقصد کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو مال برا ہے لہذا کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے اور وہ اس مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہوتے ہیں جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خوب خرچ کرتے تھے کبھی مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کے وقت کر رہے ہیں کبھی پورا کا پورا کافلا اونٹوں سے اونٹوں کا سامان سے بھرا ہوا مدینہ میں قحط پڑ گیا اور این اس موقع پہ کسی کا مال آیا نہیں حضرت عثمان غنی لانو کا قافلہ آیا سینکڑوں اونٹ جو کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے تھے اب مدینہ کے تاجر آگے کہنے لگے جناب دگنی قیمت پہ خریدنے کو تیار کسی نے کہا تیسری قیمت پہ کسی نے کہا چار گنا قیمت پہ لوگوں نے کہا کہ پانچ گنا نفے پر خریدنے کے لیے تیار ہیں مان لگے نفع تھوڑا ہے وہ حیران پانچ گنا قیمت ہم دے رہے ہیں ہول سیل میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فائدہ تھوڑا ہے فرمان لگے ہاں مجھ سے ایک ایسا خریدار بھی ہے جو سات سو گنا نفے پر اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے میں اسے اس کے کیوں نہ حوالے کروں یہ کہہ کر سارا مال مدینہ کے لوگوں کے اوپر تقسیم کروا دیا تو یہ لوگ ہیں جو مال کے ذریعے اپنی آخرت کماتی ہیں چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن نبی علیہ السلام عید پڑھنے کے لیے جانے لگے سیدہ فاطمہ سید سید اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کچھ ہمیں دے دیجئے خرچ کرنے کے لیے مدینہ کی بیوائیں مدینہ کے یتیم آئیں گے ہم گھر میں کچھ پکا لیں پیسے سے منگوا لیں تاکہ جب وہ لوگ آئیں تو ان کو ہم عید کے دن کچھ دے سکیں نبی اسلام نے فرمایا میری جیب میں تو اس وقت کچھ نہیں خاموش ہو گئی نبی اسلام عید کے لیے تشریف لے گئے جب عید کی نماز پڑھ کے آئے تو گھر میں دیکھا کہ سب کچھ پکا ہے گھر والے بھی کھا رہے ہیں اور لینے والوں کی بھی قطار لگی ہوئی ہے ان کو بھی دیا جا رہا ہے تو نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے پوچھا عائشہ یہ سب کچھ کیسے آ گیا عرض کیا اللہ کے نبی جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو پیچھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی ہر ہر بیوی کے گھر ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا تحفے اور ہدیے کے طور پر بھیجا ہم نے اس کو پکایا خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کا دل خوش ہوا فرمایا یا رحمان ساحل الحساب عثمان اے رحمان اس عمل کے بدلے عثمان کا حساب آسان کر دیجئے چناتی علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن سینا عثمان غنی لانوں کا حساب بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا تو اس طرح مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ان کو تو یہ مال اللہ کا قرب عطا کرے گا اور جو لوگ فقط دنیا ہی میں انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں یا گن گن کے رکھتے رہتے ہیں اور ان کو دین پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی یہ مال قیامت کے دن ان کے لیے ببال بن جائے گا ایک شخص نے کسی کو گالیاں دی ایک شخص نے کسی کو گالیاں دی دوسرے نے جواب میں کہا اللہ تجھے صحت والی لمبی زندگی دے اور بے حد و حساب مال عطا کرے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک نے دی گالیاں اور دوسرے نے دی دعائیں وہ کہنے لگے بھائی یہ کیا کہ اتنے تو تمہیں ایسی گالیاں دی اور تم نے آگے سے ایسی دعائیں دی کہنے لگا دعا کوئی نہیں دی ان کا کیا دیا کہنے لگے میں نے اس کو وہ بات کہی کہ اللہ اس کو صحت والی لمبی زندگی دے اور اس کو بے حد و حساب مال دے جس بندے کو صحت والی لمبی زندگی ملے اور بے حد و حساب مال ملے وہ بندہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے حتیٰ کہ ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے میں نے ایسی بات کہی اس کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا ہم آج اسے خطرہ ہی نہیں سمجھتے اور واقعی جب بے حد و حساب مال ہوتا ہے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالی مال دے تو انسان اپنے رب سے آفیت بھی مانگے اللہ ایمان بچائے رکھنا ایمان بچائے رکھنا دین اس مال کے بڑے فائدے ہیں مثال کے طور پہ انسان حج کر سکتا ہے عمرہ کر سکتا ہے تعلیف قلب کے لیے غربا پہ خرچ کر سکتا ہے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے انسان مسجد مدرسہ بنوا سکتا ہے ڈسپینسری بنا سکتا ہے لوگوں کے لیے وقت کے لیے بہت سارا کچھ جو ہے خرچ کر سکتا ہے مال کے بہت سارے فائدے بھی ہیں مگر اس کے چند نقصانات بھی ہیں توجہ فرمائیے ایک نقصان یہ کہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو گنا کرنا آسان ہو جاتا ہے جب مال زیادہ ہوتا ہے نا تو گنا کرنا آسان ہو جاتا ہے ہم جی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں اب واپس منہ کالا کر کے لوٹتے ہیں کیوں پیسہ تھا خرچ کر کے گنا کر بیٹھے تو مال کے نقصانات میں سے ایک نقصان کہ گنا کرنا آسان ہو جاتا ہے دوسری بات ایش و آرام کی وجہ سے عبادت میں سستی آ جاتی ہے چنانچہ ایش و آرام کی زندگی ہوتی ہے نا امیر بندے کی لہذا عبادت میں سستی کر بیٹھتے ہیں پھر مال کے حساب و کتاب کی فکر ایسی ہوتی ہے کہ وہ نماز میں بھی چین سے نہیں کھڑا ہونے دیتی چنانچہ جیسے مولانا بب اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ چار رکتوں میں چار دکانوں کا حساب وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ سارا دن یہ دکان کے اندر سارا دن یہ دکان کے اندر اور جب رات آئی تو دکان اس کے اندر نماز میں بھی کھڑا حساب کر رہا ہے اور ایک اس کا یہ نقصان ہے کہ قیامت کے دن اپنے سارے مال کا حساب دینا پڑے گا کمایا کہاں سے لگایا کہاں پہ دو باتیں کمایا کہاں سے لگایا کہاں اس لیے نبی شام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے غربا میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے اب یہی بات پہ چھوڑی ہے ہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں درویش صفت اللہ ان کو مال بھی دیتا ہے اور وہ فقیر ہوتے ہیں مالداری کے اندر رہتے ہوئے فقیر ہوتے ہیں چنانچہ ایسے بادشاہ گزرے التمش وقت کا بادشاہ ہے فقیروں جیسی زندگی ہے اورنگزیب عالمگیر وقت کا بادشاہ ہے فقیروں جیسی زندگی ہے نور الدین زنگی وقت کا بادشاہ ہے اور فقیروں جیسی زندگی ہے تو کئی ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وقت کے بعد بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فقیروں والی زندگی بھی عطا فرما دیتا ہے اب اس مال کی محبت سے بچنے کا علاج کیا ہے ہمارے مشائق نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان میانہ روی اختیار کرے موڈیسٹی اس کا علاج کیا ہے موڈیسٹی شو شا پھو پھاں اس میں لگ کے انسان تباہ ہوتا ہے جب اللہ نے دیا تو اللہ کی نعمت سمجھے مگر موڈیسٹی اختیار کرے موڈیسٹی اس کا سب سے بہترین علاج اور ایک بات یہ کہ اللہ کے راستے میں خوب سخاوت کرے جب مال بڑا اللہ دے تو دل بھی بڑا اللہ سے مانگے مال بڑا ہونا اور چیز ہے اور دل بڑا ہونا اور چیز ہے ان دونوں میں فرق ہے پچھلی دفعہ ایک واقعہ ساجد نے سنایا تھا کہ ہم لوگ نے واشنگٹن میں جن دنوں اپنا مرکز بنایا دار الہدا کے نام سے الحمدللہ ایک لوگوں کے اندر خوشی کی لہر تھی جو چل رہی تھی فائنل پیمنٹ کرنی تھی لوگ خود بخود آ کے پیسہ اکٹھا کر رہے تھے چونکہ 2.5 ملین ڈالر کی وہ عمارت تھی جو کالج تھا اس کو خرید کے مسجد مدرسہ اور اس میں کنورٹ کیا گیا اور الحمد کہ واشنگٹن ایریا میں یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پرائم جگہ پر عطا فرمائی کیسی آباد الحمد ایک وہ وقت تھا کہ جب پانچ بندے جمعہ کی نماز میں ہوتے تھے تو ہم شکر کا سجدہ کرتے تھے پانچ بندے جمعہ کی نماز میں آ جاتے تو ہم شکر کا سجدہ کرتے الحمد الحمدللہ پھر پاکستانی امبیسی والوں نے ویگن بھیجنی شروع کر دی عملے کو بھیجا پچیس بندے اس میں آ گئے ہم نے دو رکعت شکرانے کے پڑے الحمد پانچ سے آج تیس ہو گئے جمعے میں کوئی نہیں آتا تھا وہ ماحول الحمد آج اس وقت آتے ہوئے جمعہ پڑھا کے آیا اس مسجد کے اندر ایک وقت میں نو سو بندے جمعہ پڑھتے ہیں اور اس مسجد میں ہر جمعہ کے دن تین جماعتیں ہوتی ہیں لوگ نو سو آتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں پھر نئے لوگ آتے ہیں پھر خطبہ ہوتا ہے جماعت ہوتی ہے پڑھ کے چلے جاتے ہیں پھر تیسری مرتبہ لوگ آتے ہیں اللہ نے اس ایریے کے اندر کتنے مسلمان پیدا فرما دیے الحمد للہ الحمد للہ بہرحال اس کی پیمنٹ کرنے کا وقت تھا ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت بس میرا ذرا پردہ رکھ لینا میں دے نہیں سکتا لوگ مجھے بھی آ کے پوچھیں گے میں ان کو کہہ دوں گا کہ میں نے حضرت سے بات کر لی ہے یعنی وہ سمجھیں گے کہ اس نے پیمنٹ کروا دی ہم نے کہا بہت اچھا خرچ کرنے میں تو تیوے نفس کی بات ہے دل کی خوشی جو دل کی خوشی سے خرچ کرے تو وہ پیسہ ہے جو برکت والا ہے ورنہ اس میں برکت ہی نہیں ہوتی ہم نے کہا بہت اچھا اب اس نے لوگوں کو یہی کہہ دیا جی آپ نے کتنی ڈونیشن آپ نے کتنی ڈونیشن تو دوستوں میں بیٹھ کے پھر اونچی باتیں کرتے ہیں نا اور جی میں نے بھی ڈونیشن بس میں نے حضرت صاحب سے بات کر لی ہے یعنی ایسی بات کی کہ اس نے کوئی بڑی اماؤنٹ جا کے دلوا دی ہے ہم بھی خاموش ہیں کہ اگر کسی کا پردہ رہے تو بہت اچھا کسی نے پوچھا بھی صحیح کہ جی فلاں نے کتنے پیسے دیے ہم نے کہا بھائی اس نے بھی آ کے اپنی بات کر دی لوگ مطمئن ہو گئے اللہ تعالی کی شان کہ جو کہنے لگا کہ میری حالت ہے کہ میں دس ڈالر بھی مسجد کے لیے نہیں دے سکتا میرا پردہ رکھ لینا ہم نے کہا بہت اچھا پردہ رکھ لیا ایک ہفتے کے بعد ایک نوجوان آیا بیت ہوا اس نے توبہ کی کہنے لگا بس میں نے آج سچی توبہ کر لی حضرت میں بڑا برا ابھی لتا منگیشکر آئی ہوئی تھی اور اس کا جو ہے کنسرٹ تھا اور لوگ اس پہ گئے ہوئے تھے حضرت میں بھی وہاں گیا اور میں نے بڑا گنا کیا میں بڑا نادم ہوں اور حضرت بڑے لوگ وہاں گئے ہوئے تھے تو اس نے پتہ نہیں کیسے اس بندے کا نام لیا حضرت سب سے آگے ٹکٹ خریدنے والا فلاں بندہ تھا اور اس نے اپنے گھر کے گیارہ بندوں کے لیے سو ڈالر پر پرسن کے حساب سے ٹکٹ خریدی تھی حیران رہ گئے کہ جو بندہ آ کے کمٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں دس ڈالر مسجد کے لیے نہیں خرچ کر سکتا وہ کسی کا گانا سننے کے لیے گھر کے گیارہ افراد کے لیے سو ڈالر کے حساب سے گیارہ سو ڈالر کی ٹکٹ وہاں خرید رہا اس دن یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی مال اللہ تعالی اگر دیتا ہے حلال کا تو پھر اس کو خیر کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے جب حلال کا ہوتا نہیں تو خیر پر خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی مسجد کے لیے دس ڈالر کی توفیق نہیں تھی اس بندے کو تو واقعی بات ٹھیک ہے امام مالک رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ہم مال کے خرچ کرنے سے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیا کرتے یہ دیکھتے ہوئے کہ مال خرچ کہاں ہو رہا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مال کی آمد کیسے ہے اگر دین پہ خرچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آمد نیک ہے حلال ہے اور اگر برائیوں پہ خرچ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مال حرام کا ہے بات چل رہی تھی حرف کی نبی علیہ السلام اسلام نے ارشاد فرمایا دنیا جی پتن و طالبوہا کلاب کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں یعنی دنیا کو مردار کہا اور طلب کرنے والوں کو کتے سے تشبیح دی ذرا توجہ فرمائیے علماء نے لکھا ہے کہ کوا بھی مردار کھاتا ہے کتا بھی مردار کھاتا ہے کوے سے تشوی نہیں دی کتے سے تشوی دی اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ کہ کوا جب کسی مردے کو دیکھتا ہے تو شور مچاتا ہے تاکہ اور بھی آئیں اور ہم سب مل کے کھا سکیں لیکن کتا جو ہے وہ بڑے سے بڑے مردار کو بھی خاموشی سے اکیلا کھاتا ہے دنیا دار بندہ وہ بھی اسی طرح خاموشی کے ساتھ سب نفا خود حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے کتے کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے نمبر دو کوا باقی جانوروں کا گوشت تو کھاتے مگر مردہ کوے کا گوشت نہیں کھاتا یعنی کوے کو مار کے لٹکا دے کوئی کوا اس کا گوشت نہیں کھائے گا تو وہ مردہ کوے کا گوشت نہیں کھاتا لیکن کتے کے اندر ہرس ہے لہذا وہ مردہ کتے کو بھی کھا لیتا ہے دنیا دار کے اندر بھی یہی عادت کہ وہ عبرت نہیں پکڑتا وہ بھی اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے دونوں کاروبار میں شریک ہیں جان بوجھ کے ایک بندہ دوسرے کا پیسہ وہ ناجائز طریقے سے کھا رہا ہوتا ہے تو کتے سے مشابہت زیادہ تیسری بات فرمایا کہ ایک کوے کو کہیں مار دیا جائے تو باقی کوے وہاں نہیں آتے عبرت پکڑتے ہیں لیکن کتے کو جہاں مار دیں دوسرا کتا وہاں آتا ہے عبرت نہیں پکڑتا دنیا دار کا بھی یہی حال کہ وہ دیکھتا ہے کہ الٹے سیدھے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوا سبق نہیں سیکھتا پھر بھی وہی کام کر کے وہ بھی تباہی میں پڑ رہا ہوتا ہے تو دنیا دار بندے کو گویا کتے سے زیادہ مشابعت ہے پھر چوتھی بات یہ کہ کوا دن میں تو کھاتا ہے مردار کا گوشت مگر رات کو گھونسلے میں چلا جاتا ہے جبکہ کتے کی عادت دن میں گوشت کھاتا ہے رات میں بیٹھ کے پہرا دیتا ہے وہی کہ کوئی اور کتا آ کے نہ کھائے دن میں بھی رات میں بھی اور یہی دنیا دار کی مثال کہ سارا دن کاروبار میں لگا رہتا ہے اور جب رات آتی ہے تو کاروبار کے حساب میں لگا رہتا ہے کتے سے مشابہت زیادہ اور پھر پانچویں بات کہ کوا ملائم گوشت کھاتا ہے ہڈیاں نہیں کھاتا لیکن کتا ملائم گوشت بھی کھاتا ہے ہڈیاں بھی چبا جاتا ہے یہی حال دنیا دار کا فقط اصل در واپس نہیں لیتا قرضہ دیا تو سود بھی مانگتا ہے بلکہ سود در سود مانگتا ہے سود کے اوپر سود مانگتا ہے تو معلوم ہوا کہ دنیا دار کی مثال کوے سے نہیں کتے کے ساتھ زیادہ ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب نے سچ فرمایا دنیا جی فتن و طالبوہا کے لاب آخری بات ایک سن لیجئے کہ جانوروں میں سب سے زیادہ حرف کتے میں ہوتی ہے کل اس کی دس صفات گنوائی گئیں اولیاء والی صفاتیں مگر حرف کی ایک بری عادت نے اس کی صفات کے اوپر پانی پھیر دی اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ دس اولیاء والی صفات رکھے گا لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر ہرس ہے یہ ہرس کی عادت دس صفات کے اوپر پانی پھیر دے گی چنانچہ پتنگوں میں سب سے زیادہ کنات مکڑی کے اندر ہے بات بڑی عجیب ہے پتنگوں میں سب سے زیادہ کنات کہتے ہیں کہ تھوڑے پہ راضی ہو جانا سب سے زیادہ کنات کس میں ہے مکڑی میں ہے اور سب سے زیادہ ہرس مکھی میں ہے سب سے زیادہ کناد کس میں ہے مکڑی میں اور سب سے زیادہ ہرس کس میں مکھی میں مکھی بہت حریف سمجھی جاتی ہے ہر جگہ پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ لیتی ہے تو سب سے زیادہ ہرس کس میں مکھی میں اور سب سے زیادہ کناس کس میں مکڑی میں اللہ نے اسی لیے مکھی کو مکڑی کی غذا بنا دیا کہ تمہارے اندر تما زیادہ ہے اس کے اندر صبر زیادہ ہے اب میں تمہیں اس صبر والی کی غذا بنا رہا ہوں چنانچہ مکڑی مکھی کو کھاتی ہے جس کے اندر تما زیادہ تھی اللہ نے اس کو کنات والی کی غذا بنا دیا چل تو اس کی غذا بنے گی اس لیے ہمیں چاہیے ہم تما دل میں نہ پیدا ہونے دیں بلکہ اپنے دل میں کنات پیدا کریں اپنے مالک سے راضی رہیں وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے زیادہ دے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم دے ہم صبر کریں صبر کرنے والا بھی جنتی شکر کرنے والا بھی جنتی پروردگار رزق کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے وہ آخرا الحمد للہ رب العالمین تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے پھر دعا کریں گے آنکھوں کو بند کر لیجیے سر کو جھکا لیجیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کیجئے سبحان رب جلال الوحاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما رب کریم ہمیں قیامت کے حساب سے محفوظ فرما رب کریم ہمیں حلال طیب اور پاکیزہ رزق نصیب فرما حرام سے ہمیں محفوظ فرما رب کریم ہمیں دنیا کے جمیلوں سے محفوظ فرما رب کریم ہمیں دنیا کی جو ہے محبت سے محفوظ فرما اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں سخاوت عطا فرما ہمیں سخاوت والا خلق نصیب فرما سخاوت والی صفت نصیب فرما اے اللہ بخیلی سے محفوظ فرما کنجوسی سے محفوظ فرما حرص اور تما سے محفوظ فرما رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مصیبت ددائیں جو ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ عافیت والی نفع دینے والی بارش عطا فرما رب قریب نفع دینے والی بارش عطا فرما اے اللہ اپنے بندوں پر نفع دینے والی بارش عطا فرما رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ غیثنا غیثن مغیسا پروردگار پر عالم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ہمارے والدین عزیز اخار مشائق جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما صلی اللہ علی حبیبی سعید سیدنا محمد و علی و اصحابی اجمائین بے رحمتی ارحم الراحمین